صالح اور معمر دونوں نے زہری سے یونس کی مذکورہ بالا سنت کے ساتھ اسی کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بہتر